اور یہ دنا کی زندگ تو ناؤ مگر کھیل کود اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگ ہے کیا اچھا تھا اگر جانتی